اچھا ہماری زندگیوں میں نا اکثر ایک بڑا ہی عجیب سا تجربہ ہوتا ہے کس طرح کا تجربہ مطلب بسا اوقات ہم کسی ایسے قریبی رشتے کا یا ماحول کا حصہ ہوتے ہیں جہاں ظاہری طور پر تو بے پناہ محبت توجہ اور بہت زیادہ کیئر نظر آ رہی ہوتی ہے صحیح اور باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کوئی اتنا خیال رکھنے والا موجود ہے بالکل ایسا ہی ہے لیکن اندر ہی اندر نا اس رشتے میں موجود انسان کو ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی ہے مطلب ایک ایسا خاموش احساس جیسے انسان کی ذات سمٹ رہی ہے سکڑ رہی ہے اور اور اسے ہر لفظ بولنے یا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے جی بالکل یہی چیز آج کی اس گفتگو میں ہم اسی خاموش اور اندیخے دباؤ کے پیچھے چھپی نفسیات کی بات کرنے والے ہیں چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے اور اکثر اوقات تو ہمیں اس کا نام تک نہیں معلوم ہوتا یہ واقعی ایک انتہائی پیچیدہ اور عام طور پر نظر انداز کر دیا جانے والا نفسیاتی رویہ ہے ہم اسے اکثر محبت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں جبکہ در حقیقت یہ کچھ اور ہوتا ہے بالکل اور ہمارے سننے والوں کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آج کے اس تفصیلی مطالعے کے لیے ہم نے جس بنیادی سورس کا انتخاب کیا ہے وہ ایک انتہائی شاندار مجموعہ ہے جی سید جہان زیب آبدی کے افکار پر مبنی گیارہ جلدوں پر مشتمل یہ مجموعہ ہے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہم راہی تک ہم اور اس مجموعے میں ایک بہت ہی فکر انگیز مقالہ ہے جس کا عنوان ہے محبت و و کیئر کی آڑ میں گرفت کنٹرول رکھنا بالکل یہ مقالہ ہمیں اس پوشیدہ نفسیاتی کھیل کو سمجھنے اور اس کے مختلف روپ پہچاننے میں بے حد مدد دیتا ہے اور آج کے اس جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھاری بوجھ یا مشکل نفسیاتی اصطلاحات میں الجھے بغیر اس رویے کو سمجھیں ہاں تاکہ معلومات کا بوجھ نہ پڑے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر محبت اور کنٹرول کے درمیان وہ کون سی باریک لکیر ہے جسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ کنٹرول زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کیسے روپ بدل کر سامنے آتا ہے اور کوئی انسان کیسے اپنی شناخت محفوظ رکھ سکتا ہے تو اگر ہم اس مقالے کے روشنی میں محبت اور کنٹرول کے درمیان بنیادی فرق سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی چیز ہمارے محسوسات کا تضاد ہے مقالہ بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ حقیقی محبت کا فطری اثر وسعت وقار اور اطمینان ہے مطلب سچی محبت انسان کو کھل کر سانس لینے دیتی ہے بالکل اسے خود پر اعتماد دیتی ہے اس کے برعکس جہاں محبت کے نام پر کنٹرول ہوتا ہے وہاں انسان مستقل ایک سکڑاؤ اور خوف کا شکار رہتا ہے آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے نا ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسے کیسا لگے گا ہوں ایک منٹ یہاں ایک الجھن ہے اب دیکھیں نا اگر کوئی شخص واقعی ہماری فکر کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ چاہے گا کہ ہم کوئی غلط فیصلہ نہ کریں تو کیا اس کی اس فکر اور رہنمائی کو بھی ہم کنٹرول کہیں گے یہ بہت ہی اہم سوال ہے فکر اور کنٹرول کا فرق دراصل رد عمل میں چھپا ہوتا ہے جو شخص واقعی پرواہ کرتا ہے نا وہ مشورہ دے گا لیکن حتمی فیصلہ آپ پر چھوڑ دے گا اور آپ کے فیصلے کا احترام کرے گا اچھا یعنی فیصلہ مسلط نہیں کرے گا جی لیکن جہاں کنٹرول ہوتا ہے وہاں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی مقالے میں اس کی ایک بڑی واضح نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے رشتوں میں ذاتی حدود یعنی پرائیویسی کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے او پرائیویسی کو جرم ہاں بظاہر شفافیت اور سچائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہمارے درمیان تو کوئی راز نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح انسان سے اس کی ہر ذاتی بات کا مکمل انکشاف مانگا جاتا ہے گویا یہ ایک ایسا سنہرا پنجرا ہے جہاں ہر سہولت تو میسر ہے لیکن انسان اپنی مرضی سے اڑ نہیں سکتا اور میں نے مقالے میں یہ بھی دیکھا کہ ایسے رشتوں میں توجہ بڑی مشروط ہوتی ہے مشروط توجہ بالکل مطلب جب تک آپ ان کی توقعات کے عین مطابق چل رہے ہیں ہر ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں آپ پر محبت نچھاور کی جاتی ہے لیکن جیسے ہی آپ ذرا سا بھی اختلاف کرتے ہیں تو پوری کہانی بدل جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہے اور وہ بدلی ہوئی کہانی سرد مہری کی شکل میں سامنے آتی ہے اختلاف کرنے پر آپ کو خاموشی سے سزا دی جاتی ہے یا تنس کے تیر چلائے جاتے ہیں یہ اس بات کا خاموش پیغام ہوتا ہے کہ میری محبت برقرار رکھنی ہے تو بالکل میرے سانچے میں ڈھل جاؤ خطرناک چیز ہے تو اور اس کے ساتھ ہی نہ ایک اور حربہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے حسد کو وفاداری کا نام دینا مکالے میں مصنف نے بڑی گہری نشاندہی کی ہے کہ کیسے کنٹرول کرنے والے افراد غیرت یا محبت کی آڑ میں انسان کو تنہا کرنا شروع کر دیتے ہیں hmm, تاکہ وہ دوستوں اور خاندان سے کٹ کر رہ جائے تاکہ ان کی بادشاہت میں کوئی دوسری آواز نہ ہو بالکل یہ انسان کو نفسیاتی طور پر ایک جزیرے میں قید کرنے والی بات ہے اور جب کوئی انسان باقی رشتوں سے کٹ جاتا ہے تو اس کا جذباتی انحصار مکمل طور پر اسی ایک شخص پر ہو جاتا ہے ایک اور بہت زبردست نکتہ جو اس مقالے میں اٹھایا گیا ہے نا وہ احسان جتانے کا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ محبت میں دیا گیا وقت یا تحفہ ایک عطا ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن کنٹرول کے اس کھیل میں کی گئی ہر مہربانی ایک قرض بن جاتی ہے درست فرمایا وہ کیئر جو ظاہری طور پر بڑی بے لوس لگتی ہے نا دراصل ایک خاموش سرمایہ کاری ہوتی ہے بعد میں کسی موقع پر احساس دلایا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے اور وہ جو اتنا بھی نہیں کر سکتے والا حصہ ہوتا ہے وہ دراصل آزادی کا سودا ہوتا ہے اچھا یہ تو ہم نے رومانوی یا خاندانی رشتوں کے حوالے سے سمجھا لیکن مقالے کا وہ حصہ مجھے بڑا چونکا دینے والا لگا جہاں مصنف نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کنٹرول کے بہروب دکھائے جی روح ایک ہی ہے ظاہری خیر خواہی اور باطنی کنٹرول مگر ہر جگہ اس کی زبان بدل جاتی ہے بالکل مثال کے طور پر والدین اور اولاد کے رشتے کو ہی لے لیں ہم سب نے بچپن سے ایک جملہ سن رکھا ہے ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں بظاہر اس سے مخلصانہ جملہ کوئی نہیں لیکن مقالہ بتاتا ہے کہ یہ بھی کنٹرول کا بڑا ہتھیار بن سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ اس بھلائی کے تصور کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ بچے کی اپنی کوئی شناخت نہیں بچتی وہ کیئر کی آڑ میں بچے کی تعلیم دوستوں کریئر حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اختیار قائم کرنا چاہتے ہیں اور اگر بچہ کوئی الگ رائے پیش کرے جو والدین کی مرضی کی نہ ہو تو اسے فوراً بدتمیزی یا ناشکرا پن قرار دے دیا جاتا ہے بالکل اور نتیجتاً بچے گھر کا امن برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذات کو چھپانے لگتے ہیں مقالے کے مطابق وہ ویل چیئر پر تو بیٹھ جاتے ہیں مگر چلنا بھول جاتے ہیں بہت گہری بات ہے یہ اور یہی رویہ جب ہم تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں تو وہاں نظم و ضابط کے نام پر طلبہ کی فکری آزادی چھینی جا رہی ہوتی ہے کلاس روم میں اگر طالب علم سوال پوچھ لے تو استاد اسے باغانہ رویہ قرار دیتے ہیں جی جس سے تعلیم کا اصل مقصد یعنی تجسس بیدار کرنا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور تعلیم محض اطاعت کی مشق بن جاتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کنٹرول انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی شکل بھی لے لیتا ہے اور دفتروں کی تو بات ہی کیا ہے وہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم ایک فیملی کی طرح ہیں سننے میں بڑا دلکش جملہ ہے لیکن اس فیملی کی آڑ میں ملازم کی ذاتی حدود میں زبردست مداخلت کی جاتی ہے ہاں میں اس کی ایک عملی مثال دیتا ہوں فرض کریں ایک ملازم شام پانچ بجے شفٹ ختم کر کے جانے لگتا ہے باس آ کر کہتا ہے یار آج ذرا دیر تک رک جاؤ یہ کمپنی ہم سب کی فیملی تو ہے بالکل اب وہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا ہے اسے بچوں کے پاس جانا ہے لیکن اس نام نہاد کیئر کی وجہ سے رک جاتا ہے اور اگر انکار کرے تو اسے غیر ور سمجھا جاتا ہے کارکردگی پیچھے رہ جاتی ہے اور باس سے قربت معیار بن جاتی ہے سماجی تعلقات اور دوستیاں بھی اس سے محفوظ نہیں نیا دوست آتا ہے اتنی توجہ دیتا ہے کہ لگتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں لیکن بدلے میں وہ تقاضا کرتا ہے کہ باقی سب لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا جائے وہ دوسرے دوستوں میں کیڑے نکالتا ہے خود کو واحد خیر خواہ ثابت کر کے انسان کو باقی دنیا سے کاٹ دیتا ہے مکالے کا اگلا حصہ کافی حساس ہے جہاں سیاسی اور مذہبی تنظیموں کا ذکر ہے ہمارا مقصد یہاں کسی نظریے کو جج کرنا نہیں ہے یہ ہم واضح کر دیں بالکل ہم صرف اس نفسیاتی پیٹرن کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں جو مقالے میں بیان ہوا ہے تنظیمیں محبت اور نظریاتی وفاداری کو جوڑ دیتی ہیں کارکنوں کو ایک مضبوط بھائی چارے کا احساس دلایا جاتا ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو پھر سوال اٹھانے کو یا تنقیدی سوچ کو ایمان کی کمزوری یا غداری قرار دیا جاتا ہے جی جس کے نتیجے میں فرد کی ذاتی شناخت تنظیم کے بیانیے میں گم ہو جاتی ہے اسی طرح ہم کھیل کے میدانوں میں دیکھتے ہیں کوچ پرفارمنس کے نام پر کھلاڑی کی زندگی پر ایسا جذباتی دباؤ ڈالتا ہے کہ کھلاڑی کی قدر صرف کوچ کی منظوری سے جڑ جاتی ہے اور اس دواجی تعلقات جس رشتے کی بنیاد برابری اور احترام پر ہے وہاں حفاظت اور خیال رکھنے کے نام پر لباس دوستوں سماجی روابط کو محدود کیا جاتا ہے دلیل دی جاتی ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے باہمی احترام کی جگہ خوف لے لیتا ہے بظاہر مثالی جوڑی لگتی ہے لیکن رشتے میں سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی یہ سب سننے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں یہ اچانک آ کر تو نہیں کہتے کہ میں تمہیں کنٹرول کروں گا ان کے حربے کیا ہیں مکالہ اس بارے میں کیا کہتا ہے مقالے نے اس کی بڑی گہری سرجری کی ہے یہ آغاز میں بہت دلکش ہوتے ہیں یہ رازوں اور کمزوریوں کا حصول کرتے ہیں ابتدا میں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ پوری طرح اعتبار کر لیتے ہیں اور اپنے گہرے راز کمزوریاں ان کے سامنے کھول دیتے ہیں اوہ اور پھر بعد میں انہی معلومات کو بلیک میل کرنے یا دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تو جذباتی اغوا ہو گیا لیکن کچھ لوگ اس جال کو جلدی پہچان لیتے ہیں جبکہ کچھ بری طرح پھنس جاتے ہیں ایسا کیوں مصنف نے بتایا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جو عدم تحفظ کا شکار ہوں یا پھر وہ لوگ جنہیں بچپن سے ہر ایک کو خوش رکھنے اور جھگڑے سے بچنے کی عادت ہو جنہیں پیپل پیزر کہا جاتا ہے hmm, جو ناراضگی سے خوف زدہ رہتے ہیں اور کنٹرول کرنے والوں کا رویہ بھی تو یکساں نہیں رہتا نا کبھی حد سے زیادہ توجہ کبھی مظلوم بن جانا اور توقعات پوری نہ ہو تو سرد مہری دکھانا یہ جذباتی اتار چڑھاؤ انسان کو غیر متوازن رکھتا ہے بالکل جب سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ سامنے والے کا موڈ کیسا ہے تو آپ ہر وقت محتاط رہیں گے اور یہی احتیاط ان کا کنٹرول ہے اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں کہ اس صورتحال سے نکلنے کا بچاؤ کا راستہ کیا ہے ہاں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا عملی حل کیا ہے مقالے میں چار بنیادی مراحل کی نشاندہی کی گئی ہے پہلا ہے خود آگاہی مقالہ سکھاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قدرتی علام ہوتا ہے اگر کسی رشتے میں مسلسل دباؤ خوف یا ضرورت سے زیادہ ذمہ داری محسوس ہو رہی ہو تو اس اندرونی گھٹن کو دبائیں مت اپنی اندرونی آواز پر اعتماد کریں یہ بہت گہرا نقطہ ہے ہم اکثر اپنے ہی جذبات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں دوسرا مرحلہ کیا ہے دوسرا مرحلہ ہے حدود قائم کرنا نئے رشتے کی رفتار خود طے کریں ابتدائی گرم جوشی کے دباؤ میں آ کر فوراً ذاتی معلومات شیئر نہ کریں وضاحت کے ساتھ نہیں کہنا سیکھیں اور سمجھیں کہ حدود کا مطلب للائی نہیں بلکہ ترجیحات کا دائرہ ہے لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے عملاً اتنا ہی مشکل ہے سماجی دباؤ میں باؤنڈری کیسے بنائے کوئی اس کا حل یہ ہے کہ حدود محبت اور احترام سے بھی مقرر کی جا سکتی ہیں شروع میں مزاحمت ہوگی لیکن وقت کے ساتھ لوگ آپ کی حدود کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تیسرا مرحلہ ہے جذباتی خود کفایت مطلب اپنی قدر اور شناخت کو کسی ایک شخص یا ادارے سے وابستہ نہ کریں جی اپنے سماجی دائرے کو متوازن اور وسیع رکھیں تاکہ کوئی ایک فرد آپ کی پوری حقیقت کا مالک نہ بن جائے اور چوتھا مرحلہ ہے تدریجی فاصلہ اگر فوراً نکلنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ دوری اختیار کریں غیر ضروری وضاحتیں دینا بند کریں تو ان کے جذباتی اتار چڑھاؤ یعنی کبھی توجہ اور کبھی سرد مہری پر کیسا رد عمل دینا چاہیے اپنا رد عمل بالکل متوازن رکھیں جب کنٹرول کرنے والا دیکھتا ہے کہ اس کی سرد مہری کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس کا کنٹرول محدود ہو جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر پیشہ ورانہ مشاورت کی مدد لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مہربانی فریب نہیں ہوتی لیکن محبت کی شرط یہ ہے کہ وہ انسان کو سانس لینے دے اگر محبت کے بدلے اپنی شناخت آواز اور ذہنی سکون قربان کرنا پڑے تو وہ محبت نہیں کنٹرول ہے بالکل محبت وسط کا نام ہے سکڑاؤ کا نہیں اور آج سید جہاں زیب آبدی کے اس مقالے کی بدولت ہم نے بڑی سراہت سے یہ سمجھا اور اب آخر میں ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے آج ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ دوسروں کی اس زہریلی گرفت کو کیسے پہچانا جائے لیکن کیا کبھی تنہائی میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ کہیں ہم خود بھی تو انجانے میں اپنے کسی عزیز بچے یا دوست پر محبت اور کیئر کے نام پر یہی گرفت قائم نہیں کر رہے کیا ہماری محبت انہیں وسط دے رہی ہے یا سکڑاؤ یہ واقعی ایک بہت اہم اور فکر انگیز سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے بالکل علم کی اس جستجو کو جاری رکھیں سوال اٹھائیں اور اپنی فکری آزادی کو اہمیت دیں آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ